چودہ جون دو ہزار نو بروز اتوار الرحمن الرحیم صفحہ نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر اٹھارہ دوسرا سبق اور دوسرا جز تلفظ و مفہوم نماز کے کلمات ان کے بارے میں بنیادی باتیں کل گزارش کی گئی تھیں آج ہم ان کا تلفظ کرتے ہیں اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے تقبیر الام ہے لفظ اللہ میں لفظ اللہ میں لام آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے ال اب دیکھیں کہ اوپر کریمات لکھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے جو دوسرا خانہ ہے اس میں علیحدہ علیحدہ جز لکھے ہوئے ہیں تو یہ جز تلفظ کے اظہار کے لیے اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ الحمزہ ہے اور اس کے ساتھ لام ہے اوپر جو ہے الف ہے اللہ اکبر میں شروع میں الف ہے لیکن نیچے تلفظ میں حمزہ ہے تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں گے کہ قرآن مجید میں الف کی شکل پہ اگر علامت آ جائے مد کے سوا کوئی اور علامت زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں کھڑا زبر ہو کھڑا زیر ہو الٹا پیش ہو یا جاسم ہو کہ یہ علامتیں اگر الف کی شکل پر آ جائیں تو اس کو الف نہیں کہیں گے اس کو حمزہ کہیں گے اور اس کی ادائیگی بھی حمزہ کی طرح سے ہوگی الف کی شکل پہ شد آ نہیں سکتی اگر الف پہ کوئی علامت نہ ہو تو اس کو الف کہیں گے اور اگر اس پہ مد کی علامت ہو تو اس کو الف کہیں گے تو کل بارہ علامتیں بارہ علامتوں میں سے شد کی علامت تو الف کی شکل پہ آ نہیں سکتی کہیں پورے قرآن مجید میں الف کی شکل پہ شد کی علامت نہیں ہوگی مد کی علامت آ جائے تو الف ہے کوئی علامت نہ ہو تو الف ہے اگر باقی دس علامتوں میں سے کوئی علامت آ جائے تو اس کو الف نہیں کہیں گے اس کو حمزہ کہیں گے تو اس لیے نیچے شکل جو دی گئی ہے اس کی حمزہ کی شکل دی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لام ہے لام کے نیچے گول نشان لگا ہوا ہے تو اس پوری کتاب میں جہاں جہاں حرف کے نیچے گول نشان ہوگا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس حرف کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے تو اس کے نیچے گول نشان ہے اور یہ قاعدہ بھی میں نے گزارش کر دیا کہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا لام ہو اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے تو یہ لفظ اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو موٹا ادا کریں گے اللہ لام پہ کھڑا زبر ہے اور اسی آپ دیکھیں کہ لام کے بعد الف ہے تو کھڑا زبر اور الف ان دونوں کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے اللہ دونوں ہون پوری طرح گول کر کے اللہ آپ اس کو موٹا دا نہیں کریں گے موٹا پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا آک اور اس کو زیادہ باریک بھی نہیں کریں گے زیادہ باریک کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایک تو دونوں ادائیگیاں درست نہیں رہیں گی تو اس کو باریک ادا کریں گے اور موٹا بھی نہیں ادا کریں گے مجہور بھی ادا نہیں کریں گے اک بارو تو را کو موٹا ادا کریں گے اللہ اکبر کے بعد ہے تسمی سامی اللہ اللہ لیمن ہا یہ جیم کی شکل والی ہا ہے اس کو حلق کے درمیان سے ڈھیلا ڈھالا ادا کریں گے ہا می گا حام ہو دام ہو اب یہاں کیونکہ رکنا ہے یہ آخری لفظ ہے تو اس لیے یہاں ہا کے الٹا پیش کو جذب بنا دیں گے اس کو پڑھیں گے حمیدہ سمی اللہ لی من حامدہ رب یہ روا زبر سے ادا کیا جا رہا ہے جس روا کو زبر یا پیش سے ادا کریں اسے بھی را موٹا ادا کریں گے رب با دو دونوں ہونٹ پوری نہ گول کر کے لیکن چونکہ یہاں رکنا ہے یہ آخری لفظ ہے اس لیے ڈال کے پیش کو جزم بنا دیں گے یہ ہو جائے گا لقل حمد لقل حمد تسلیم جی سلام کے کلمات اس اب دیکھیں حمزہ ہے یہ علیف کی شکل ہے جس کو حمزہ ہم کہتے ہیں زبر کی وجہ سے اس کے بعد لام ہے لام پہ کوئی علامت نہیں قرآن مجید میں جہاں الف کے سوا ایسا حرف ہو جس پہ کوئی علامت نہ ہو وہ حرف پڑھنے میں نہیں آئے گا تو لام پہ کوئی علامت نہیں اس لیے لام نہیں پڑھیں گے تو حمزہ کو سین سے ملا کے ادا کریں گے السلام دونوں اور پوری طرح گول کر کے السلام آ آئین کو نمایاں کر کے ادا کریں گے حلق کے درمیان سے آ لئی اس کو لے نہیں پڑھیں گے آلے کم نہیں لئی کم دونوں ہون پوری طرح غور کر کے کم آلئی کم و دونوں پوری طرح غور کر کے و راہ راہ ما اللہ اب یہاں رکنے ہیں تو ہا کے زیر کو جذب بنا دیں گے پڑھیں گے رحمت اللہ رکو, کی تصویر سب دونوں ہال پوری طرح غور کر کے شبھ ہا کو جیم کی شکل والی ہا ہے اس کو ہل کے درمیان سے ڈھیلا ڈھالا ادا کریں گے شبھ نانی آواز ناک میں نہ جائے شب ربی ربی یل ربی بی یل اب یہ زوئے ہے زبان پوری اوپر تالو کی طرف لگا دیں گے پوری زبان کی جڑ بھی زبان کا درمیان بھی ہوگا اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے عظیم عظیم تو زوئے میں زبان پوری اوپر اٹھانے کی کوشش فرمائیں گے سبحان ربی یل عظیم سجدے کی تصویر سبحان ربی ربینی ربی رب بی یل آ آ آئین کو صاف کر کے ادا کریں گے آ آ لا لام کی بات ہے کہ یہ ہے یہ پہ کوئی علامت نہیں اس لیے یہ کو ادا نہیں کریں گے سبحان ہی یل آ سنا شب دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے شب ہل میم پہ شد ہے جہاں میم پہ شد ہو آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے و بی بے نہیں بی হাম বি হাম দি বি হাম দি কা বি হাম দে কানি বি হাম দি বি হাম দি কা ওয়া দোন হল পয়সা গোল কারকে তাবার ওয়া তাবার ওয়া কাস তাবার ওয়া কাস مس ما تبا وس ما لام پہ کھڑا زبر ہے اس لیے آواز کی مقدار درمیانی ہوگی و تا آ اور لا دونوں ایک جیسا لمبا کرنا ہے تعالى جدو دو نہیں جدو کا جدو کا و لا الف مد ہے آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی ولا الہ غی غینی غی غین کو موٹا ادا کریں گے زبان کی جر اوپر کی طرف اٹھائیں گے غی رو غی رو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے غی رو کا اب یہاں کیونکہ رکنا ہے اس لیے کاف کے زبر کو جسم بنا دیں گے غی رخ غی رکنی غی رک دونوں ہون پوری طرح گول کر کے غی رک صبح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دي مفهوم تجمع المفهوم تکبیر اللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اکبارو سب سے بڑا ہے اس وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے اس کے معنی میں سب سے سب سے زیادہ والے معنی اس میں پائے جائیں گے اس وزن کو ہم اف آلو کا وزن کہتے ہیں اف آلو کہ شروع میں الف ہے یعنی حمزہ ہے اس پہ زبر ہے دوسرے حرف پہ جزم کی علامت ہوگی تیسرے حرف پہ زبر کی علامت ہوگی اور چوتھے حرف پر پیش دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوں گے صرف پیش ہوگا تو اس میں مقابلے میں زیادہ صفت والا مان لیے جائیں گے کہ یہ اسماع اس صفت میں سب سے زیادہ ہے اکبر سب سے بڑا اسداق سب سے سچا اقزاب سب سے جھوٹا انصارو سب سے زیادہ مدد کرنے والا تو اس وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے قرآن مجید میں آلام سب سے زیادہ جاننے والا افضل سب سے زیادہ فضیلت والا تو اس انداز کے جتنے الفاظ ہوں گے ان تمام میں جو معنی کریں گے وہ سب سے زیادہ کے معنی کریں گے تو اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے سامیہ اس نے سنا سامیہ کے معنی اس نے سنا اور اگر اس کے بعد الف لگا دیں گے آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی تو سامی ان دو نے سنا تو اس لیے آواز کی مقدار کا خاص طور پہ خیال فرمائیں گے سامیا اس نے سنا کس نے سنا آگے آ رہا ہے اللہ سامیا اللہ سن لی اللہ نے لیمن اس کی جس نے حامیدہ تعریف کی ہو اس کی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس میں اللہ کی تعریف کی تو اس سے دعا کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ دعا ہم دو ثنا کے ساتھ کرنی چاہیے جتنی ہم دو ثنا سے دعا کریں گے اس کا در دعا زیادہ سنی جائے گی زیادہ مقبول ہوگی تحمید رب اے رب نہ ہمارے روبا اے ہمارے رب <clears throat> شروع میں یہ ربا ہے تو اس سے پہلے یا لکھا نہیں گیا لیکن یہاں یا کا مفہوم موجود ہے تو ربا نا اے ہمارے رب لا کا تیرے لیے لا کے معنی لیے اور کا کے معنی تیرے لا کا تیرے لیے ہے الحمد خاص تعریف السلام تسلیم جی السلام سلام ہو علیکم تم پر علی کا تجھ پر کا کے معنی تجھ علی کا تجھ پر علیکم کم تم پر اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں علیہم ان پر تو علیہم ان پر علی کا تجھ پر علیکم تم پر ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سبحانہ پاکیزگی ربی میرے رب کی العظیم نہایت عظمت والا تو اس میں عویم اس کو موٹا ادا کریں گے عظیم نہیں پڑھیں گے عظیم سبحان پاکیزگی غبی العظیم میرے نہایت عظمت والے رب کی اس کے بعد ہے سجدے کی تصویر سبحان پاکیزگی غبی میرا رب وہی وہی انداز ہے اس کا سب سے بلند کہ میرے بلند شان والے رب کی پاکیزگی میرے بلند شان والے رب کی جس میں خیال فرمائیں گے ربی اللہ آئین کو صاف کر کے پڑھیں گے ربی اللہ نہیں پڑھیں گے تو ربی اللہ ربی اللہ تو اعلی اوزار کو کہتے ہیں اور اعلی یہ بلند شان والے کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے ثنا سبحانہ پاکیزگی کا تیری اللہ اور اے اللہ حمد خاص تعریف کا تیری و بھی حمدی کا اور تیری خاص تعریف کے ساتھ وا اور تابار کا برکت والا ہوا یعنی برکت والا ہے اسم نام کا تیرا اسم کا تیرا نام اسم ہو اس کا نام تبار کا برکت والا ہوا اسم کا تیرا نام ملا کر پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھیں گے کاف کو سین سے ملائیں گے تبار کس مو کا اگر علیحدہ پڑھیں گے تو یہ لفظ اسم ہے تو اسمو کا تیرا نام وا اور تعالی بلند ہوئی جدو کا جد بزرگی شان کا تیری جد ہو اس کی بزرگی جدو کا تیری بزرگی جدو کم تمہاری بزرگی وط اور بلند ہوئی یعنی بلند ہے جدو کا تیری بزرگی ولا الہ اور نہیں کوئی عبادت کے لائق غیر غیر کا کے معنی سوا کا کے معنی تجھ غیر کا تجھ کے سوا یعنی تیرے سوا غیر کا تیرے سوا غیر ہو اس کے سوا غیرو کم تمہارے سوا تو غیر کا تیرے سوا اس کے بعد تیسرا جز ہے ترجمہ قرآن و حدیث اور آج کا عنوان ہے توحید اور شرک بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایمان اور کفر کے بارے میں چند بنیادی باتیں سیکھی ہیں کہ یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں کہ وہ باتیں جن کا اسلام میں ماننا ضروری ہے ان باتوں کو حواس اور عقل کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں ایمان کی ضد ہے کفر اور کفر کی مختلف شکلیں ہم نے پڑھی ہیں سیکھی ہیں ایک کفر ہے جس کو کفر انکار کہتے ہیں کہ نہ مانا جو میں تو اس کو مانتا نہیں پانچ وقت کی نماز ہے میں اس کو فرض نہیں مانتا یا مانتا ہوں تو چار وقت کی نماز کو فرض مانتا ہوں ایک وقت کی نماز کو فرض نہیں مانتا تو انکار کر دیا تو یہ کفر انکار ہے ایک آدمی ہے وہ انکار نہیں کرتا اقرار بھی نہیں کرتا خاموشی اختیار کرتا ہے جس بات کو ماننا ہے اس کے ماننے کا اقرار بھی نہیں کرتا انکار بھی نہیں کرتا خاموشی اختیار کرتا ہے وہ بھی کافر ہو کہ جی آپ غلام اور قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں بس حضرت ہم کسی کے بارے میں کیا کہیں اور اپنی بات اپنے آپ کو دیکھیں وہ مسلمان تھا کافی تھا کیا ہو گیا اب حالانکہ اس کا کفر واضح ہے اور اس بارے میں خاموشی اختیار کی تو یہ بھی کفر ہے اس کو کفر سکوت کہتے ہیں تو انکار کرے گا تو کفر انکار ہے اگر خاموشی ظاہر کرے اقرار کرے نہ انکار کرے تو یہ کفر سکوت ہے ایک کفر ہے کہ دل سے تو نہیں مانتا زبان سے کہتے ہیں جہاں میں مانتا ہوں اس کو کفر نفاق کہتے ہیں یہ منافقت اس کو ہیں کفر نفاق کہ دل سے نہ مانے اور زبان سے کہہ دے جی میں تو مانتا ہوں تو یہ کفر نفاق ہے ایک کفر یہ ہے کہ مانتا تو ہے لیکن مانتا ذرا ڈھیلا ڈھالا ہے شک کے ساتھ ہے تو اس کو بھی کفر کہیں گے اس کو ایمان نہیں کہیں گے یہ کفر ارتیاب ہے ہاں بات دل کو تو لگتی ہے لیکن لیکن بجان لیکن آ گئی بس ایمان گیا یہ کفر ارتیاب ہے یہ شک والا کفر ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ مانتا ہے لیکن اس مفہوم میں نہیں مانتا جس مفہوم میں اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مانا ہے کوئی نیا مفہوم اس نے دے دیجیے میں حضرت سلاد کو مانتا تو ہوں کہ واقعی سلاد ہے تم سلاد قائم کرو لیکن سلاد کے معنی یہ نماز جو ہے یہ نہیں مانتا بلکہ سلاد کے معنی میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی تنظیم قائم کرو تو اس کفر کو کفر الہاد کہتے ہیں یہ کفر الہاد ہے ایک کفر یہ ہے کہ انسان مانتا تو ہے لیکن پھر بھی باتوں باتوں میں یا مذاق میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دین کی کسی بات کا مذاق اڑا لیتا ہے اس کو کفر استحضا کہتے ہیں ایک استحضا تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے مذاق کا نشانہ بنانا ایک استحضاء ہے کہ بس عادت میں مذاق میں کوئی نہ کوئی توہین کر دی اس بات کی ادب احترام کو ملحوظ نہ رکھا تو یہ کفر استحضاء ہے اس کے بعد ایک کفر یہ ہے کہ آدمی دنیاوی مفاد کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کر دے تو یہ کفر مفاد ہے کہ اعلان ہو جائے کہ بھائی جو شیعہ ہیں ان کو ایک ایک ہزار پر مہینہ ملے گا سنی نے کہا مسلمان نے کہا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کافی تھوڑی ہو رہے ہیں شیعہ تھوڑی بنے ابھی یہ مال ہے ابھی لوٹو اس کو جا کے فارم پر کے دے دیا بس اسی سے ایمان کیا ہزار ملے یا نہ ملے وہ تو قسمت کی بات ہے کہ راستے میں ڈاکیا کتنے لے لے گا کمیشن والے کیا کتنا لے لیں گے لیکن یہ ہے کہ ایمان کیا تو اس کو کفر مفاد کہتے اور ایک ہے کفر ارتداد یا آٹھواں ہے آٹھ قسم کے ہیں تو آٹھواں کفر ہے کفر ارتداد کفر ارتداد یہ ہے کہ پہلے مانا پھر انکار کر دیا یہ بھی کفر ارتداد ہے اور دوسرا کفر ارتداد یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کافرانہ ہے لیکن اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں اہل تشو ہیں ان کا عقیدہ ہے نظریہ امامت یہ کافرانہ عقیدہ ہے لیکن نظریہ امامت کو عقیدہ امامت کو اسلام کہتے ہیں تو یہ کفر ارتداد ہے قادیانی ہیں نبی علیہ و والسلام کے بعد کسی کو نبی ماننے کو کسی کو کیا غلام احمد کو نبی ماننے کو وہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ کفر عقیدہ ہے اس کو اسلام کہتے ہیں تو یہ کفر ارتدار ہے یعنی ایسا کافر آسان لفظوں میں عرض کر دوں کہ ایسا کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہے ایسا کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہے مسلمانوں کے عقیدے کو ظاہر کر کے وہ منافق ہوگا اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اپنے کافرانہ عقیدے کو قبول کرتے ہوئے وہ مرتد ہوگا کہ اگر ایک کافر زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ایک آدمی کہتے ہیں جو قرآن مجید آپ کہے میں اسی قرآن مجید کو مانتا ہوں زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا ایسے قرائن شواہد ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ نہیں مانتا تو اس کو منافق کہا جائے گا اور ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کو نہیں بلکہ کسی اور کتاب کو مانتا ہے کہتے یہ اللہ کی کتاب ہے میں مسلمان ہوں اور یہ اللہ کی کتاب ہے اپنی کتاب کو کہتے ہیں تو وہ مرتد ہوگا کافرانہ عقیدہ ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ ارتداد ہے مرتد ہونا ہے اور کافرانہ عقیدہ ظاہر کیے بغیر اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ منافقت ہے یہ منافق ہے لفاق ہے یہ فرق ہے ان دونوں میں کہ اہل تشیع منافق بھی ہیں اہل تشیع مرتد بھی ہیں مرتد اس لیے ہیں کہ اپنے عقیدہ امامت کو نہیں چھپاتے ظاہر کرتے ہیں عقیدہ امامت ان کا کفر ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس لحاظ سے مرتد ہیں اور ان کے ہاں تقیہ ہے کہ اپنے اصل عقیدے کو چھپانے ہیں باقی جو عقیدے ہیں صحابہ کے رام رضی رام کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں اس کو چھپاتے ہیں وہاں کفر چھپاتے ہیں وہاں زہر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے منافع تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے توحید اور شرکیوں کے ایمان میں سب سے پہلا ایمان ہے اللہ پر ایمان کہ آمن تو بلّہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر تو اللہ پر جو ایمان ہے اس کو توحید کہتے ہیں تو توحید کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانچ باتوں میں دل سے اکیلا ماننا یہ توحید ہے کہ پانچ باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے اکیلا ماننا یہ توحید ہے ذات میں صفات میں افعال میں احکام میں معبودیت میں یہ بات کل میں شہادت کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھی وہ پانچ باتیں جن میں اللہ کو اکیلا ماننا ہے ذات صفات افعال احکام معبودیت کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے نہ اللہ کی بیوی نہ اللہ کے بچے نہ اللہ جیسا کوئی نہ اللہ کسی جیسا کہ ذات میں اکیلا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہاں اللہ ذات میں اکیلا نہ رہا تو یہ توحید نہ رہی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اللہ کا بیٹا کسی کو کہہ دیا تو اللہ ذات میں اکیلا نہ رہا توحید نہ رہی توحید کی ضد ہے شرک دوسری بات جس میں اللہ کو اکیلا ماننے ہیں وہ ہے صفات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں اکیلا تیسری بات جس میں اللہ کو اکیلا مانیں گے وہ ہے افعال افعال جمع ہے اس کا واحد ہے فیل فیل کام کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس نظام کائنات کو چلانا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کائنات کو فنا کرنا اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا قیامت کو برپا کرنا جزا اور سزا کے فیصلے کرنا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہوگا تو اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے اپنے کاموں میں اللہ کو نہ مشورے کی ضرورت نہ کسی کے تعاون کی ضرورت چوتھی بات جس میں اللہ کو اکیلا ماننا ہے وہ ہے احکام کہ اللہ اپنے احکام میں اکیلا ہے اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ احکام یہ حکم کی جمع ہے اور اللہ کے حکم دو قسم کے ایک قسم کے حکم وہ ہیں جن کو تکوینی احکام کہتے ہیں تکوینی جو نظام کائنات سے متعلق ہیں جو سورج اتنے بجے نکلے اتنے بجے ڈوب جائے فلاں موسم میں دن بڑے ہو جائیں راتیں چھوٹی ہو جائیں فلاں موسم میں راتیں بڑی ہو جائیں دن چھوٹے ہو جائیں فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہے اور فلاں کا وقت جانے کا ہو گیا اب یہ تقویری آکام ہے اس میں انسان اور بے بس ہے کوئی اختیار نہیں انسان کو بلکہ انسان اتنا بے بس ہے فرمایا کہ یہ سایہ تمہارا سایہ جو اتنے اکڑ کے چلتے ہو تکبر کرتے ہو سایہ زمین پہ پڑا ہے لوگوں کے پاؤں تمہارے سر پہ آ رہے ہیں تو اپنے سائے کو زمین سے کھڑا نہیں کر سکتے یہ ہے تقوینی احکام کا معاملہ دوسری قسم کے حکم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو تشریحی احکام کہتے ہیں وہ احکام جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتائے جاتے ہیں کہ ان پر عمل کرو گے تو ان پہ جزا ہوگی ان کی میں نافرمانی کرو گے تو اس پہ سزا ہوگی تو ان احکام کو تشریحی احکام کہتے ہیں جس میں انسان کو کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے انجام بتا کر یہ تشریحی احکام ہیں تو جب انسان تقوینی احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے اللہ تعالیٰ کا پابند ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تشریعی نظام میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کرے یا اللہ کو اس میں اکیلا ہی مانے اور پانچویں بات جس میں اللہ کو اکیلا ماننا ضروری ہے وہ ہے معبودیت کہ عبادت صرف اللہ کی قولی عبادت بھی اللہ کی شیری عبادت بھی اللہ کی مالی عبادت بھی اللہ اب اس کے مقابلے میں شرک کیا ہے دیکھیے کہ روشنی معلوم ہوگی اپنے وجود سے اور روشنی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی اندھیرے سے اس لیے کہتے ہیں کہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں اپنی ضد سے اگر ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہو تو آپ کی قدر و قیمت آپ کو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کسی بد اخلاق سے واسطہ نہ پڑے تو بد اخلاق سے واسطہ پڑے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں اللہ نے بینائی دی ہے اس بار بینائی کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں نگاہ کمزور ہونے لگے اب پھر بینائی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ اشیاء نمایاں ہوتی ہیں اپنی ضد سے تو اجالا واضح ہوگا اندھیرے سے تو اسی طرح توحید نمایاں ہوگی شرک سے شرک کے سمجھنے سے توحید سمجھ میں آئے گی تو توحید کی ضد ہے شرک اور شرک اس کو کہتے ہیں بنیادی بات بس ذہن نشین بنا لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی خالق کی مخصوص باتیں مخلوق میں ماننا اور نمبر دو مخلوق کی مخصوص باتیں خالق میں ماننا بس اتنی بات ہے کی خالق کی مخصوص باتیں مخلوق میں ماننا اور مخلوق کی مخصوص باتیں خالق میں ماننا تو یہ شرک ہے کہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ کام جو اس کے ساتھ خاص ہیں ان میں مخلوق کو شامل کریں گے تو شرک ہو جائے گا عالم الغیب ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس خاص بات کو مخلوق میں مانیں گے تو شرک ہے طواف کرنا یہ کام اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے اس کام کو کسی اور جگہ کے لیے اختیار کریں گے تو شرک ہے سجدہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کو حاجت روا مشکل کشا مان کے سجدہ کریں گے تو یہ شرک ہے بچہ دینا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو کسی اور کو اولاد دینے والا مانیں گے یہ شرک ہے تو وہ باتیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو خالق کے ساتھ خاص ہیں اس کو مخلوق کو اس میں شامل کریں گے تو یہ شرک ہو جائے اور وہ باتیں جو مخلوق کے ساتھ خاص ہیں اس میں خالق کو شامل کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا اولاد کا ہونا یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے اس کو اگر خالق میں لے جائیں گے اس بات کو تو یہ شرک ہو جائے گا بعض باتیں ایسی ہیں جو شرک ہیں اور ان کو ہم شرک نہیں مانتے یہ بھی غلطی ہے گمراہی ہے اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک نہیں ہوتی ہم ان کو شرک مان لیتے ہیں وہ بھی درست نہیں تو شرک کو شرک نہ کہنا یہ بھی گمراہی ہے اور جو شرک نہیں اس کو شرک کہنا وہ بھی گمراہی ہے تو یہ فرق جو ہے یہ ملحوظ رکھنا چاہیے اور بنیادی اصول میں نے عرض کر دیا اس اصول کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو شرک واضح ہوتا ہوا چلا جائے گا تو یہ آگے بات مزید تفصیل سے پھر آ جائے گی اس وقت جو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید واضح کرنے والی آیت ہے وہ آیت القرسی ہے یہ جز نمبر ایک پارہ نمبر تین رکو نمبر دو سورت الباقرہ آیت نمبر دو سو پچپن اس کا نام آیت اور کرسی ہے اس لیے کہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے اور یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے اب سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کیوں ہے اس میں ایک اشارہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ذکر ہے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ مسلاط والسلام اسلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں نافرمانوں کا ذکر بھی ہے فرم برداروں کا ذکر بھی ہے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں احکام بھی بیان ہوئے ہیں احکام دینے والا کون ہے اللہ اور نافرمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اور فرم برداروں کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب اللہ سب سے بڑا ہے تو جس میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ آیت بھی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہوگی تو اس آیت میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے تو اس لیے یہ آیت بھی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے فرمایا کہ اس میں اور جنت میں اس کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے یعنی جیسے ہی اس کی موت واقع ہوگی جنت کی ہوائیں آنا اس کو شروع ہو جائیں گی داخل تو قیامت کے بعد ہوگا لیکن اسے جنت سے ایک تعلق حاصل ہو جائے گا نبی علیہ السلاط والسلام کے پاس کچھ مال تھا جو تقسیم فرمانا تھا حضرت نے ابو رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو نگرانی کریں کہ کچھ اور اس کو لے نہ جائے تو ابو حریرا رضی اللہ عنہ رات پہرے پر تھے <clears throat> دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس میں سے کچھ چرانے لگا انہوں نے پکڑ لیا اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے معاف فرما دیں گھر میں فاقہ ہے بھوکا ہوں یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے اس مجبوری کی وجہ سے آ گیا ہوں چوری کرنے کے لیے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا آپ مجھے چھوڑ دیں حضرت ابو نے اس کو چھوڑ دیا وہ چلا گیا دوسری رات پھر حضرت پہرے تھے وہ پھر آ گیا پھر پکڑا گیا منت زاری کی چھوڑ دیا تیسری رات پھر آ گیا حضرت نے فرمایا کہ آج تو نہیں چھوڑنے کا کیونکہ معلوم ہے تو تو آدھی مجرم ہے تجھے میں سب نبی علیہ السلام خدمت میں پیش کروں گا انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کام کی بات بتا دیتا ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں کیا چل بتلا اس نے کہا کہ اگر حفاظت مقصود ہو تو آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو شیطان وہاں داخل نہیں ہوگا تو آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کا داخل بھی ختم اور شیطانی کام بھی نہیں ہو سکتے یعنی اللہ حفاظت فرماتے یہ بات کہی تو حضرت نے اس کو چھوڑ دیا کام کی بات بتلا دی اس کو چھوڑ دیا صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ آج کیا حضرت نے فرمایا تھا تو سب سے زیادہ جھوٹا سب سے بڑا جھوٹا لیکن بات تو اسے سچی کہہ کر گیا یعنی وہ تھا تو شیطان لیکن یہ بات جو بتلا کے گیا ہے یہ بات درست تو آیت الکرسی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور آیت الکرسی مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اس کو پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ تعالی حفاظت فرما دے گا اور اگر پڑھ کے دم کر دیا اور چیز پھیر ہو گئی چوری تو اس میں دو باتیں ہیں اس کو ذہن میں رکھیں ہمارے ذہن میں تیسری بات ہوگی ہمارے ذہن میں تیسری بات ہوگی و اللہ میاں واہ پڑھ کے دم بھی کیا پھر بھی تم نے اس کی حفاظت نہ کی ہمارے ذہن میں تیسری بات نہیں بلکہ دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک بات یہ کہ یا تو پڑھنے میں کوئی کمزوری رہ گئی کہ جو پڑھنے کا طریقہ تھا حاضر ذہن کے ساتھ پڑھنا تھا لیکن ہم نے نہیں پڑھا غافل دل کے ساتھ پڑھا تو پڑھنے میں کمزوری رہ گئی یا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی قربانی لے کر کوئی بڑا انعام عطا فرمانا اس میں کوئی حکمت ہوگی اللہ ایک بات اور گزارش کر دوں کہ جو یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے کا تو اس میں بعض ہزار سوال کرتے ہیں کہ جی فرض نماز کے بعد پڑھیں یا سنتوں اور نفل کے بعد پڑھیں دیکھیے اگر فرض کے بعد بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ذکر فرض کے بعد کا آیا ہے لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والی جو سنتیں ہیں وہ بھی اسی نماز کا حصہ شمار ہوتی ہیں کہ نماز جو ظہر کی ہے فرض ظہر کی نماز جو ہے ظہر کی جو نماز ہے اس سے فرض نماز کو ظہر کی نماز کہتے ہیں لیکن سنتیں اس کے تابع <clears throat> اس لیے آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں اور سنتیں اور نفرت سے فارغ ہو کر پڑھیں تو یہ بھی فرض کے بعد پڑھنا اس کو شمار کیا جائے گا اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے فائدہ یہ ہے <coughs> کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان وقفہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے سنتیں فوراً ادا کرنی چاہیے جب آپ سنتیں فوراً ادا فرمائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آخر میں پڑھ لیں گے تو یہ پڑھنا فرض کے بعد شمار ہوگا اور تاخیر والی جو معمولی سی کیفیت پیدا ہوگی وہ بھی پیدا نہیں ہوگی تو اس لیے جتنے اسکار ہیں ان کو فرضوں کے بعد پڑھنے کی بجائے جن نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پڑھا جائے تو یہ بھی فرض کے بعد پڑھنا شمار ہوگا تو اب اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اللہ اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ سوا ہوا وہ اللہ ہوا اس کے سوا الحیو زندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا تو اللہ تعالی کی معبودیت بیان فرما دی کہ اللہ اکیلا معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور الہ کے معنی یہ بات میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ایک لفظ ہے معبود کہ جس کی عبادت کی جائے لیکن قرآن مجید میں اللہ نے لا معبودہ استعمال نہیں فرمایا حالانکہ معبود عربی لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے اللہ نے الہ کا لفظ استعمال فرمایا معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے گائے ہے اس کو جو پوج رہا اس کی عبادت کر رہا ہے تو گائے معبود ہے سورج کی جو عبادت کر رہا ہے تو اس کے نزدیک سورج معبود ہے اگرچہ سورج معبود نہیں لیکن وہ تو معبود سمجھے ہوئے ہے اس کو ایک آدمی گائے کی پوجا کر رہا ہے آگ کی پوجا کر رہا ہے وہ تو اس کو معبود سمجھے ہوئے ہے اور دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ اس نے اس کو معبود بنا رکھا ہے اور اسلامی تو ہو سکتی ہے جو آدمی بدھ کو پوج رہا ہے تو بدھ کو تو سمجھے ہوئے ہے تو اللہ تعالی نے اگر فہمی نہیں رہنے دی اللہ نے معبود کا لفظ استعمال نہیں فرمایا الہ کا لفظ استعمال فرمایا معبود کہتے ہیں اس کو کہ جس کی عبادت کی جائے الہ کہتے ہیں اس کو جو عبادت کے لائق ہو جہاں فرما دیا کہ لا الہ اگرچہ نادان انسان معبود تو کئی بنا لیتے ہیں لیکن عبادت کے لائق اگر غور کریں تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کہ معبود ہونے میں معبود ہونے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں جو صفات ہونی چاہیے جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ میں ہیں اللہ کے سوا کسی اور میں وہ بات نہیں پائی جاتی زندہ ہے اب زندہ تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں زندہ تو آپ بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں ایک فرق تو یہ ہے کہ اللہ کی زندگی اس کی ذاتی زندگی اور اللہ کے سوا جو بھی ہے چاہے انسان ہوں فرشتے ہوں انبیاء کرام علیہ مساط السلام ہوں جنات ہوں کوئی بھی ہو اس کی زندگی ذاتی زندگی نہیں اس کی زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی ہے فرق یہ ہے کہ مخلوق کی زندگی جتنی طویل ہو جائے اس کا آغاز بھی ہے اس کا اختتام آغاز وہ ہے جہاں جب وہ مخلوق پیدا کی گئی تھی اس کا آغاز ہے اختتام ہے کہ جب اسرافی علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی لیکن اللہ کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کا نہ آغاز ہے نہ جس کا اختتام ہے تو اللہ کی زندگی دائمی زندگی تیسرا فرق یہ اللہ کا وارک کو تعالیٰ کی کہ زندگی اسباب کے ذریعے سے نہیں ہماری زندگی اسباب کی محتاج ہے اور جہاں ظاہری اسباب نہیں ہوں گے وہاں بھی اللہ کی رحمت سبب ہے زندگی کا تو اللہ تو خود زندگی ہے اس لیے اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں کسی ذریعے کا محتاج نہیں فرمایا کہ القیوم تھامنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے اس کا مفہوم عرض کر دوں باقی انشاءاللہ شاء اللہ تفصیل کل ہوگی ایک ہے قائم قائم کے معنی ہے کھڑا ہونے والا کہ کھڑا ہے سہارا معلوم نہیں مضبوط ہے یہ مضبوط نہیں بارہ کھڑا نظر آ رہا ہے وہ ہے قائم ایک ہے قوام قوام کہتے ہیں ایسا کھڑا ہونے والا جو مضبوط جگہ پر کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی کھڑا کر دے اس کو قوام کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجا علی النساء کہ حقیقت میں مرد وہ ہے کہ جو دین پر مضبوطی سے کھڑا ہو دین مضبوط بنیاد ہے تو دین میں مضبوطی سے کھڑا ہو اور عورتوں کو بھی کھڑا کر دے لیکن آج ماشاء اللہ عورتوں نے ہمیں کھڑا کر رکھا ہے اس لیے کہ ہم نے دین کی بنیاد کو جب چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ پھر آج ہی ضرور بس ہو گئے اب جس طرح عورتیں ہمیں چلائیں چھنے دلوائیں ہمیں ہم سے درباروں پہ حاضیاں دلوائیں ہم سے منتیں منوائیں جو وہ کریں اب ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پیچھے چل رہے تعویذوں اور دموں کا کام ہو وہ ایک نکاح ہو رہا تھا ان دنوں میں تازہ تازہ یہ پابندی لگی تھی کہ کہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے ایک ڈش کی اجازت بھی نہیں تھی شروع شروع میں تو دس بجے کا وقت ایک جگہ پہ بارات پہنچ گئی نکاح خان صاحب بھی آ گئے اب نکاح پڑھانا تھا تو اتنے میں جو لڑکی کا والد تھا اس نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی نکاح خان صاحب سے نکاح خان سے شروع کرنے لگے جیسے اندر سے آواز آ گئی کہ فلاں کے ابو تو انہوں نے نکاح خان سے کہا ٹھہر تم ابھی اندر سے بات سن کے آ وہ اندر چلا گیا اس کے بعد اس نے بات سنی بیگم صاحبہ نے جو ہدایات فرمانی تھی فرمانی یہ آ گیا آ کے بیٹھ گیا نکاح خان سے کہا کہ انتظار کر لو اب لوگ یہ سمجھے خوش فہمی میں لوگ جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ پابندی ہے کھانے پینے کی تو جو لوگ ہوتے تھے بعض کھلانے پلانے والے وہ کھانا پینا کہیں اور انتظام کرتے تھے تو این وقت پہ یہاں آ کے کھلا دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ شاید اس کا بھی کھانے پینے کا انتظام کہیں اور ہو رہا ہے اور شاید وہاں کچھ تاخیر ہے تو اس لیے تاخیر کی جا رہی ہے تو کھانا آئے گا تو کھا لیں گے اگر وہاں دین کی بات شروع ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ سب پریشان ہو جاتے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے اب وقت مل گیا گپوں کا اب گپے ہاتھی آ کے جا رہی ہیں اس انتظار میں کھانا آئے گا بارہ بج کے دس منٹ ہوئے پندرہ منٹ ہوئے اس نے نکاح خان سے کہا کہ جی حضرت نکاح پڑھا دیں اب نکاح خان صاحب نے نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھانے کے بعد ایک ایک بوتل سب کو پکڑوا دی اب لوگ حیران کہ بھائی نکاح خاں بھی موجود تھا دلہا بھی موجود تھا بارات بھی آ چکی تھی سب کچھ تھا تو یہ دو گھنٹے ہمیں جو بٹھایا کس لیے بٹھایا جو قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہی بوتل ہی پلانی تھی تو دس بجے دی اس نے کہا کیا پوچھتے ہو میں نے تو نکاح خان سے کہہ دیا تھا کہ ہاں نکاح پڑا تو اندر سے بیگم صاحبہ نے بلا لیا تو انہوں نے بنا کہ میں نے آج حساب کرایا ہے تو آج کی تاریخ نکاح کے لیے بہتر نہیں اب ظاہر جب نکاح کے لیے تاریخ بہتر نہیں تھی نکاح کیسے ہونے دیتا اس لیے آج کی تاریخ گزرنے کا انتظار کیا بارہ بج گئے تاریخ ختم ہو گئی نئی تاریخ شروع ہو گئی نیا دن ہو گیا اس کے لیے انتظار کرنا پڑا بارہ ماہ کے دس منٹ پہ نکاح پڑا دیا جی۔ اب ظاہر ہے کہ جب مرد دین کی بنیاد سے ہٹے گا تو عورت کو کہاں دین پہ کھڑا کرے گا تو عورت اس کو جس جگہ جائے گی طویزوں میں جادو میں ریف الاعتقادی میں جہاں جہاں جائے گی گھسیٹتی پھرے گی تو قوام کہتے ہیں جو خود مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہو اور دوسرے کو مضبوطی سے کھڑا کر دے وہ قوام ہے ایک ہے قیوم قیوم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کھڑے ہونے میں کسی ذریعے کا محتاج نہ ہو اور سب اسی کے ذریعے سے کھڑے ہوں اس کہتے کہ اس لیے قیوم صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جا سکتے ہے جو اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں اپنی زندگی کے لیے اپنے قائم ہونے کے لیے اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں باقی سب اس کے محتاج ہیں سب کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے اور جب تک چاہے گا کھڑا رکھے گا جب چاہے گا مٹا دے گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی پختگی نصیب فرما دے آپ کو جاؤں الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مباحثین محمد وبارك وسلم اللهم ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم